سمجھ میری آپ کو اس میں حضرت شاہ ریسا لکھتے ہیں کہ شیطان بھی عجیب بے ایمان ہے جب تک زندہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے والا مسئلہ بیان کرتا ہے مر جاتا اسی کی قبر پر جا کر اس کو پجواتا ہے پوجو اس سے پورا مانگو پہلے مرواتا ہے جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کو پجواتا ہے زکری علیہ السلام جب تک کے تھے تب تک تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے وہ ہارو کرتے تھے مر گئے نا کہتے واہ واہ بڑی طاقت والے تھے اللہ سے جو بات چاہتی سے کروا لیتے اس بیٹا لے لیا تھا کہ نہیں سمجھ گئے اللہ بیٹا لے لیا تھا کہ نہیں جب تک زندہ رہے مروایا جب مر گئے او بادشاہ بڑے پہنچ ہوئے تھے جو چاہتے تھے کروا لیتے تھے آخری عمر میں بیٹا لے لیا پھر بیٹا لے لی کس کی قبر پر آتے کہتے میری تیرے کہ تیری اللہ کے خدا ظالم ظالمو بہت ظالمو حیات کرو جس پہ کو تم یہ کہتے ہو کہ حالات اپنے یہ ہے جاری کر کر کے عرضی کر کر کے مانگتا رہا کوشی ہو مطلب گدا دے کہ زکریل سام کس سے نہ کہ گوری قانون دا دے ہر پورے کے سڑے بھی

پہلے نے خدا تعالیٰ دنیا خبریں نہ حالات خدا مطلب یہ ہے کہ ہم کس بیان کرنے سے شیطان نے لوگوں کی دل میں بات ڈالی تھی ان کی بات خدا موڑتا نہیں ہے یہ جتنا چاہتے ہیں کر لیتے کرتے ہیں خدا نے کہا و کیوں چھوٹ کہتے ہیں اب چلے جا دوسرا آ گیا حضرت عیسر اسلام مائی مریم عیسر اسلام پیغمبر ہے مائی مریم ولیہ ہے بادل کے مائی مریم کو نبی کہا یہ غلط ہے نبی کی شرط ہے تبلیغ سامنے آ کر جنہوں نے کہا نبی ہونا یہ غلط بات ہے یہ ٹھیک الفاظ آتے استفا کے وطاہر کے لیکن نبی نہیں ہے مریم مقامی پھر کیا ذکر کرو مائی مریم بھی کتاب اللہ میں دن تابادات مینار مقامی پھر کیا جب انعت کنارے ہو گئی اپنے لوگوں سے ایک مکان مشرق کی طرف کا مکان تو ادھر چلی گئی پکڑ لیا اس نے آگے سے پردہ ایک پردے بھی ہو گئی ان کے آگے سے پردہ مراد کیا ہے ایسی جگہ بھی ہو گئی جہاں ان کے پاس کوئی اس کو میں سے شہر والوں سے کوئی اس کے پاس نہیں تھا اور سمنا روحانا ہم نے بھیج دیا اس ورجن کے بعد ہم نے ابریکا فتمثل لها بشرا سویا پس بن گئے اس کے لیے آدمی پورا یہی ہوتا ہے تمسل سب یہاں بھیجتے کا تمسل ہے نا اللہ تعالیٰ ارواح کا بھی تمسل کر دیتا ہے سمجھا کہ یہی تمسل ہے تمسل اللہ بشر سویا یہی تمسل خدا خوابوں کے اندر بھی کر دیتا ہے اور یہی تمسل خدا پر کبھی کبھی جاگتی ہوئی بھی کر دیتا ہے سمجھا کہ کہتے ہیں میں نے جاگتی ہوئی دیکھا ہے وہ اصل مطالب کا میں نے پیش کیا یہی وہ لکھا ہے پیغمبر کن جن آتا ہے نا جو روایتیں کو ہی پیش کرے یاد رکھنے کی بات سمجھو کہتے ہیں جی میں نے فلاں نبی کے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ بعض وقت تو یکزت کسی کا دے تمس روحانی کر دیتا ہے مولانا تھانوی کی باتیں آئیں گی نشانہ لکھائی جائیں گی آپ کو مولانا فرماتے ہیں نہیں یہ دائم ہے نہ با اختیار میں ہے نہیں یہ دائم ہے نہ اختیار میں ہے اللہ تعالی کی مرضی پر ہے ہاں جی نے میں اللہ کی بنا میں آتی ہوں رحمان کی بنا میں ہوں جس سے اگر ہے تو ڈرنے والا اگر ہے تو بچنے والا اگر تو ہے ڈرنے والا میرے سامنے تو آ چکا ہے یہ میرے کیونکہ غیر مارو ہے کھانا انہوں نے یہی سمجھے سے معلوم ہوتا ہے وہ تو سمجھا دو آپ کو عیسائیوں نے سارا نے عیسر اسلام کو یا مائی مریم پکارا کرتے تھے ہاتھ ناد سمجھ کر قرآن کہتا ہے مائی مریم کو تو اتنے بھی پتہ نہیں لگا میرے سامنے کون کھڑا ہے جس مریم صدیقہ کو سامنے کا پتہ نہیں وہ سمجھ رہی ہے انسان اور کہہ رہی ہے رحمان کہہ رہی ہے جس کو کریم کا پتہ نہیں اس کو سارے جہان کا پتا کیا ہو سکتا ہے یہ دنیا دنیا خبروں کے آپ کو مکی سوپ دے نہ سوپ دے اگر تو جہاں میں دوسری خبر نہ خبر لڑی با معلوم ہے حاضر نادر دے سمجھ میری بات تو کی ہو گیا حاضر نادر نہیں ہے آگے اللہ کن غلام اس نے کہا آر نوان رسول ربک کہا اس نے میں ہوں تیرے رب کا پیغام لانے والا بالا کے ہو زکی میں اس لیے آیا ہوں کہ بخشوں گا تیرے لیے بچہ پاکیزا بچہ پاکیزا یہاں سمجھا یہ جو ہے نا بریلیوں کے اندر آج کل ایک ہے ہرار کا اللہ کے بندے ہرار والے بھی اتنا تو کرتے نہیں تھے کسی کا عقیدہ ٹھیک کر لیں بس جیسے عقیدے والا تھا شیعہ بھائی ماں تو شیعہ آ گیا بریلوی تو بریلوی آ گیا جو بھی ہے عقیدے کی بات تھی کوئی نہیں اس لیے ان کے اندر وہ سارے رہے ہر قسم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی مذہبی رہا شیعہ بھی اور یہ ایک اور تو یہاں وہ آج کل والے بھی وہ وہ پیر پیر بنا ہوا ہے پہلے ہی تھا فیض الحسن سمجھا کہ نہیں پرلے درجے کا مشرق ہے بڑا دلدا کی دیوانا اور اب تو وہ بالکل گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے مولانا تھانوی وغیرہ کے حق میں ساری بری یہ بہت برے برے کلمات سکھر بھی ادھر ادھر ہم جہاں جہاں گئے پتا نہیں سے بڑے بڑے بڑے کلمات استعمال کیے ہیں وہ کرتا رہا اس بہمان یہ بھی ہو یا اس قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھا جی جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیر بیٹے نہیں دے سکتے غلام جبریل کہتا میں تجھے بیٹا دوں گا جبریل دے سکتا ہے نہیں دے سکتے معلومت جبریل اگر دے سکتا ہے تو پیغمبر اور فقیر بھی دے سکتے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر حماقت کے پاس ہوتی کوئی نہیں ان گدوں کے بعد یہی ہوتا ہے بیان آپ قرآن آپ کو دیکھیے قرآن پیچھے خود تردید کرتا ہے نے کہا ان با انا رسول و رب میں ہوں رب کا پیغام لانے والا سمجھ گئے رسول و رب آگے دو ہیں جب پیغام لانا ہے مالک مختار جس کے اختیارات ہیں وہ کا ہے میں صرف رسولوں پیغام قاصد یعنی میرا کام ہے قاصد ہونا نہ کہ میرا کام ہے مالک کو مختار ہونا دینے میں کوئی مجھے اختیار نہیں ہے صرف جو مجھے پیغام ملا ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہو پیغام پہنچانے میں کیا دو تقریریں ہیں یا لے احابہ کا فائل کون ہے اللہ یہ اس کا پیغام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تجھے بچہ پاک کوشش یا ہو قبائل کون ہے وہی رسول ہے لیکن پڑا ہے اضافت ادنا ملابسط لیے ہوتی رہتی ہے پڑا کافی ہے پھول کا نہیں ہوتا فائل فیل کا ہوتا ہے وہاں سارے لکھتے ہیں ناوی ادنا ملاب ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے تمہارے مسلمان میں آتا ہے امبر بکرا وغیرہ کے اندر بھی یہاں بھی وہی ہے یا تو احبر کا فائل متکلم کون ہے جبریل رسول ہے اضافت اردنا بلا بھی سخت لیے ہے کیونکہ پیغام لانے والے سب اپنے رسم کر دی ہے یہ بات کوئی نہیں سمجھے میری بات کو لے احاور کے غلامن دو تقریریں ہیں اے یہ ہے نمبر علی دیکھ کر جبریل دے سکتا ہے ظالموں کو خدا کا خوف کرو بیٹا دینا در کے نار رہا ایک بیٹی کے اوپر جو ہوتا ہے سڑک بال جو ہوتا ہے نا بال ایک بال بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا کیا کون کرے کوئی کیا فضول باتیں ہیں ہاں جی ہمارے غلام رضویہ بھارت غلام کہا اس نے بھائی مریم نے میرا بچہ جدو سے دیا رم یم سدی بھائی رم کو بگیا مجھے تو آج کسی نے ہاتھ نہیں لگایا رم کو بگیا میں لم یم سدی بشر بن نے کاٹ بن نے کاٹ وہ ونم کو بگیا میں زنا کار بھی نہیں بدکار بھی نہیں نہ میں زنا کار ہوں زنا مجھ سے ہوا ہے اور بحمد اللہ اور نہیں اللہ کوئی میرا نکاح ہے کال تضا کال تضا بات سمجھ لو پہلے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بات سمجھیے مرزائی اور ان قسم کے عقیدہ گندا رکھنے والے جو لوگ اس قسم کی معجزات کو یعنی اس قسم کے واقعہ جو قدرت کی کشی میں ہیں ان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس علیہ السلام کا باپ تھا اس کا نام تھا یوسف نجار اور علیہ السلام اس سے پیدا ہوئی مائی مریم سے تو یوسف نجار کیا حمل تھا یہاں تک ایک بات لکھتے ہیں آگے دوسری بات کہتے یہ ہے کہ جہاں پرانے پاک پڑھتے ہیں کہتے اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا بعد میں کیا ہوا نکاح بعد کیا ہوا نکاح مرد کاری یعنی مرزے قادیانی نے لکھا ہے کہ مائی مریم کا حمل مہاد مہاد مہاد یوسف نجار سے پہلے ہو چکا تھا حمل یوسف نجار سے ہو چکا تھا چونکہ یوسف نجار کی ایک بیوی تھی اس دین کے اعتبار سے دوسری بیوی وہ نہیں کر سکتا تھا جائز تھا چونکہ حمل ہو چکا تھی اس مجاز سے اس حمل پر پردہ ڈالنے کے لیے نے کہا بھی مجبوری کروا دیا گیا یہ ہے اس میں پھر بہت برے کلمات مائی مریض کے حق لکھے کوئی کلمات آپ چھوڑے گی اب لیکن یہ مرزے سے نہیں چلی بات سب سے پہلے یہ بات کا مجرم کو سر سید ہے یہ جو انگریز کا پٹھو تھا اور جو انگریز کا بڑے خاص تھے جس کو لوگ کہتے مسلمان کی جانتا ہے سب سے بڑا وہ ہر ایک تحریک کرنے والا وہ گزرا ہے یہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ساری چیزیں نجار کا ہونا وغیرہ آگ اس بائی ماں نے اور زیادہ کر یاد بکے ہیں لیکن پہلے اس نے کفر بکائی ہے پہلا ایک ایک بات میں اور کہتا ہوں تمہیں میں اس تو مکرے گھروں میں جاؤ گے تفصیلیں دیکھنے کا موقع ملے اس کی یا یہ بشیر الدین جو ہے دجال یا محمد علی لاہوری پارٹی کا جو بڑا ہے ان کا امام ان تفسیروں کو دیکھو گے تو انہیں یہ دیکھو گے آپ کہ انجیل کی عباتیں پرانی انجیل کی عبارتوں کو پیش کریں گے سمجھے باپ میری نہیں سمجھے اسی کی باتوں سے پیش کر کر کر کے کر کر کے دلال لائیں گے جب انجیل کی بارتوں سے ایک بار ثابت کر لیں گے پھر قرآن کی تحریر کری شروع کر دیں گے یعنی انجیل سے یہ ثابت کریں گے عیسر اسلام کتنے بھائی تھے ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا پھر یہ تھا وہ تھا جب کر لیں گے کہیں گے جب یہ باتیں ہیں ملتی ہیں پہلے لہذا قرآن پاک کا یوں مطلب بنایا اب سمجھے بات سمجھے بات یعنی انجیل سے پہلی کتاب سے پیش کرتے کہ ہے یوں ان کی باپ کا نام یہ تھا کتنے بھائی تھے یہ تھے وہ تھے یا کر کے اس بات کہتے جب یہ بات ملتی ہے لہذا قرآن کا مطلب وہ یوں کیا جائے اس میں دیکھو کتنا کوہر ہوا ہے قرآن کہہ رہا کہ وہ کتابیں محرب ہو چکی ہیں محرم شدہ سی دلیل پکڑنی اور قرآن ان کے تابع کرنے سے بڑھ کر اور بےمانی کیا ہے چاہیے قرآن پسند جاتا اگر کتاب محرف کی کوئی بات اس کے مطابق ہوتی مان لی جاتی نہ مطابق ہوتی چھوڑ دی جاتی سمجھی بات کو یعنی خیال مطلب دے کہ یہاں اگر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہیں دھوکے نہ پڑ جانا اس لیے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو اب دیکھیے اب دیکھ لیجیے اب پرانے بات تمہارے سامنے جا رہا ہے پورا دیکھیے کسی ایک لفظ سے نکاح وغیرہ کی بات نہیں کر سکتی بلکہ نکاح کا نہ ہونے کی دیر ہو رہا ہے اب دیکھیے کتنے مسلم کے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہی مقامات ہیں پھر نہیں آئے گا بھائی مریم کا قصہ پرانے کار میں بس یہاں ہے اور آئیں گے تھوڑے تھوڑے ایک ادا آئے گی جی، میں تصدیق بھی نہیں کروں گا یہاں میں نے کہہ دیا ہے ایک مقام پر سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو تاکہ تفسیروں کی برائیاں جو آپ کو پیش آنے والی ہے اس سے پہلے آپ لوگ متنوع ہو جائیں کہنے لگ جائے بڑا دھوکھا لگتا ہوں کہ دیکھنے سے طالب علم رہ بھی نہیں سکتے جا تو دیکھتے ہیں دیکھنے مجھے خطرہ بھی ہوتا ہے ہاں جی یہی لکھا ہے پرویز نے بھی یہ سارے ملت الواحدہ ہے جو سر سید نے محمد علی لاہوری نے کاگیانی نے پرویز نے سب ایک نظری میں طرح جانے جا رہے ہیں اور دلائل کی کوئی چیز نہیں کری کتابیں ہوتی ہیں اب پرانا دیکھو کالک دال کارن بک ہو رہی آئی کالک دال دیکھا ہے کالک دال کالا نے بات اس لیے کال کہا جبریل نے بات اس لیے تو کہہ رہی ہے تیرا تیرا نکاح بھی کوئی نہیں تیرا اور تو بدکار بھی نہیں ہے یا یوں جواب ہونا چاہیے تھا نا آگے کال رب کو ہو رہی ہے تیرا بری کا یہ بات پر آسان ہے میں تو کر سکتا ہوں وہ لینا جانا آیت اللہ والے نظر آیت الناس اور ہم ان کو کریں گے بڑی نشانی لوگوں کے لیے فرحمت الناس اور مہربانی عمر تو سرکار عمر مقصود دیا ہائی یہ ہمارا فیصلہ کیا ہوا امر معاملہ فیصلہ کیا ہوا حاصل کیا نکلا اب آپ سوچ کی ذرا قرآن پاک کے جواب کو دیکھیے کیا جواب ہے وہ لیا حین وہ لیا حین باپ نہ ہونے کے

پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پیانے پالی پانی پانی پانی

پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پیانی پی پانی پانی پانی

پانی پی پانی پانی پی پانی پوانی پوانی پوانی پوانی پوانی پوانی پوانی پالی پانی پوانی پوانی پوانی پالی پانی پوانی پوانی پانی پانی پوانی پوانی پوانی پانی پانی پوانی پوانی پوانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی